رہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تو ہم جو ہے محاسن اسلام کو بیان کرے اور یہ ہم کہے ان کو کہ دیکھیے آپ ملاحظہ فرمائے ہر روز جب ہم حضو کرتے ہیں تو پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے پانی کا رنگ کیا ہے پھر جو ہے ہم منہ میں ڈالتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ذائقہ ذائقہ کیا ہے پانی کا پھر ہم جو ہے ناک میں ڈالتے ہیں اس ہم اس وقت پتہ چلتا ہے اس کی صفت شم جو ہے کس طرح ہے تو پانی کے تین صفات ہے ایک ہے رنگ اور لون اور ایک ہے ذائقہ اور ایک ہے جو ہے جب اس کو ناک میں ڈالتے ہیں تو وہ قوت شامہ کا جو پتہ چلتا ہے تو جب یہ تینوں صفات میں پاس ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَغْسِلُوا سلو وَعِيدِيَكُمْ و الْمَرَافِقِ حکم فِرُؤُوسِكُمْ کی ومسا پھر او و تو اس کی قدر کرنے کے لیے ہم کسی کو بھی یوں بتائیں کہ دیکھیے کہ یہ ہے اسلام اور یہ ہے جو مسلمان کام کرتے ہیں آپ اپنے مذہب اور دین میں دیکھیں کہ آپ کے یہاں کیا ہے تو ہمیشہ ہر چیز میں ہم دیکھیں گے اسلام ہی غالب ہے اور اسلام کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ بہتر ہی بہتر ہوتا ہے الاشیاء تعرف رقوب تو یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے ایسے نظام لے کر آیا کہ باہر باہر بھی ہماری جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے اور اندر بھی تو ہم جو ہے نماز سے پہلے وضو تلاوت قرآن قرآن شریف کو ہاتھ میں لان لینا ہو تو پھر جو ہے لا مسح المتحر طواف سے پہلے جو ہے ہودو تو ایسے عمل ہم کریں گے اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے باطن بھی صاف ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ خوبیاں میں سے ہے اسلام کی پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کتنے فضائل حضو کے صحابہ نے کیا یا حبیب اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فتح امت کا یوم القیامہ کہ قیامت کے روز تو نبی آدم علیہ السلام السلام سے لے کر آخری بچہ تک سب کے سب ہوں گے میدان حشر میں آپ کیسے اپنے امت کو پہچانیں گے پہچانیں گے تو فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تدعون یوم القیامہ کہ آپ لوگ کو دعوت دی جائے گی قیامت کے روز اور غرم محجلین اور وہ بھی آپ کے پیشانی چمکتے ہوں گے اور آپ کے پاؤ چمکتے ہوں گے من آثار الوضو ایک لفظ کا نام وضو جو ہم عمل کرتے ہیں ہاتھوں کو دھونا منہ کو دھونا وغیرہ سب یہ ہے وضو اور جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہے وضو تو واو فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ تو یہاں فرمایا من آثار الوضو اور پھر یہ اثر ہے وضو کی اور پھر آگے فرمایا کمسٹ تو امین غرته فلیفعل یہ تو اب بخاری شریف میں حضرت جو ہے ہے بخاری شریف کی درس وغیرہ میں کہ اطال غرہ وغیرہ سینا بحریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور عمل وغیرہ تو خیر وہ تو ایک علماء اور طلباء کے لیے لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ خصوصیت ہے اس امت کی کہ انشاءاللہ ہمارے وہ آزا جو ہم دوتے ہیں مسا کرتے ہیں تو وہ قیامت کے روز انشاءاللہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس وجہ سے ہم ضرور خیال کریں ہم کس طریقے سے وضو کرتے ہیں کبھی کبھی ہم ایسے وضو کرتے ہیں جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں شارٹ کٹ وضو حالانکہ پانی آج کل ماشاء اللہ فیصد ہو گیا ہمارے والدہ وغیرہ تو اس طریقے سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت پر بیان فرمائی کہ اللہ جلکم کیا میں آپ کو وہ نہ بتاؤ اللہ ما یا جنوب جو ہے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے وہ ترف بھی درجات آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے قول بلا یا رسول اللہ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ ضرور بتا دیجئے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا اس حدیث میں اس باغ علی المکاری آپ وضو کرے مکمل طور پر فرض تو کرنا ہے لیکن پھر اس کے بعد سنن اور مستحبات آداب سب کا خیال کرنا ہے بغیر پانی کے اشراف کے اور پھر اس کے بعد وہ الخطا الى المساجد اور پھر ہم جب پیدل چلے مسجد کی طرف تو ہر جو ہے وہ قدم کے لیے انشاءاللہ ایک ایک ثواب ملے گا اور پھر فرمایا ون الصلاة بعد الصلاة اور ہر سلاد کے بعد ہم دوسری سلاد کی انتظار کریں یہ ضروری نہیں ہم مسجد میں بیٹھے رہے وہ مُعَلَّقٌ ہو معلوم ہم کام میں ہو دکان میں ہو جہاں کے بھی ہو لیکن دل کا تعلق مسجد سے ہو الرباط الرباط فضمربات الرباط وہ حضرات جو وہاں سرحد پر ہوتے ہیں اور وہ جو ہے حدود کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ حدیث صحیح ہے اور جو ہے مختلف کتابوں میں میں مشکات شریف مسلم احمد اور وہ مسلم شریف وغیرہ میں تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ جو محافظ ہے وہاں سرحدم ہے اور ہم یہاں گھر بیٹھے ہوئے یہ تین عمل ہم کرے ایک برابر وضو کرے ابھی دو مہینے کے بعد جو ہے سردی کا موسم ہوگا تو اس کے باوجود ہم برابر وضو کرے اور پھر جو ہے ہم جو ہے پیدل چلے اگر ہو سکے اور مطلب یہ قریب ہو اور پھر جو ہے نماز کے لیے انتظار کرے تو پھر یہ زبردست عظیم ثواب ملے گا حضو سے پہلے جو ہے صحیح ہے البانی صاحب نے بھی لکھا ہے صحیح کہ لا کہ وضو سے پہلے جو ہے آدمی بسم اللہ پر ہے بسم اللہ اس قسم کے الفاظ جو ہے کہ وضو کامل کے لیے جو ہے بسم اللہ رحمان الرحیم شروع میں پڑھے آخر میں اللہ مجلنی من التوابین وجلنی من المتطہرین ترمیدی شریف کی روایت ہے تو یہ دعا جو ہے ہم اس پر عمل کریں یا اللہ اللہ ہم کو بھی تواب میں سے بنا دے کہ ہم خوب توبہ کرے ہر روز توبہ کرے اور وہ جلنی المتطہرین اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی ہمارے باہر اور اندر سب صاف فرما دے اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضو کے بعد اشد اللہ اللہ الہ الا وحدہ لا اشد ان محمد رسول جس نے اس دعا کی تلاوت فرمائے اور جو ہے اس کو پڑھا تو اس آدمی کے لیے فتحت ابواب الجنت سمانیہ کہ جنت کے آٹھ دروازے سب کے سب کھلے ہوئے ہوں گے اس آدمی کے لیے تو یہ اتنی زبردست فضیلت اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہ تو محرومی کی بات ہے یہ تین واقعات ہمارے سامنے اس پر ہم غور کریں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوب صاحب حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تو وہ ان کے بارے میں لکھا ہے جب وہ حضور فرماتے تھے تو ان کے جو ہے وہ جس کو ہم انگلش میں کہتے کہ ہے آپ کے جو ہے رونٹے کھڑے ہوتے تھے بال کھڑے ہوتے تھے اس طریقے سے تو اتنے سنجیدگی کے ساتھ تو جو حاضرین ہوتے وہاں وہ پوچھتے تھے حضرت زین العابدین یہ کیوں اتنی سنجیدگی حضور میں تو فرمایا کیا آپ کو پتہ نہیں کہ حضور کے بعد میں کس کے ساتھ گفتگو کروں گا ہم ہر روز وضو کرتے ہیں لیکن کبھی اس قسم کی خیال نہیں ہوتا ہے حضرت شیخ الحدیث معاذ کریہ نور اللہ مرکہ کے حالات آپ بیٹی میں یہ واقعہ لکھا ہے جب دورہ حدیث میں تھے حضرت معاذ کریہ شیخ الحدیث صاحب تو طالب علم کے زمانے میں حضرت نے اور اپنے ہم سبق کے ساتھ جو ہے یہ معاہدہ کیا کہا کہ دیکھو ہم استاد صاحب شیخ الحدیث ہمارے استاد کے سامنے بالکل سامنے بیچ جائیں گے اور ہر حدیث جو ہے دن ہو دوپہر ہو رات کو ہو جب بھی وضو کی حالت میں ہم ہر حدیث سنیں گے اور ہم ہر حدیث میں حاضر بھی ہوں گے تو یہ دونوں جو ہے دوست نے یہ معاہدہ کیا سال کے شروع میں کئی مہینے کے بعد ایک استاد کو پتہ چلا کہ جب ان کو وضو کی حاجت ہوتی ہے درد کے دوران تو وہ ایک دوسرے کو اس طرح کوہنی مارتے ہیں وہ ایک جا کر وضو کرتے جلدی فرض وضو پھر واپس آ جاتے اس دوران دوسرے ساتھی سوال کرتے ہیں استاد جی سے اور پھر جب استاد جی جواب دیتے تو اس دوران واپس لیا تو کئی مہینے اس طریقے سے چلتا رہا پھر جو ہے پتہ چلا کہ دیکھو یہ حضرات ہیں تو آج کل ہم بھی پڑھتے ہیں حدیث حضرت کے پاس اور اساتذہ کے پاس ہم خود دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ ہے کہ نہ وضو ہے تو جب ہم ادب نہیں کریں گے اپنے جلا حدیث کی اور قرآن کی وغیرہ پھر نور علم کیسے آئے گا ہمارے اندر لئی لئیا الحدو اللہ یہ حدیث بھی صحیح ہے ماجہ کی البانی صاحب نے لکھا ہے حسن ہے تو جو ہے مسلمان کی شان یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے چوبیس گھنٹے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے لیکن جہاں تک ہو سکے ہم وضو کی حالت میں رہیں تو اس میں جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور وضو کے دو تین مطلب ہے ایک جو ہے ترمیری شریف میں ہے الحضو قبل تو عام و بادہ وضو کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی لندن یو کے میں برطانیہ وغیرہ میں اور امریکہ میں یہ ڈاکٹر آزاد ہر چیز کو تجربہ کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بچے سب کو لائے سو سے زیادہ اور کہا تم اپنے معمول کے مطابق سب کچھ کرو ایک ہفتے کے لیے تم سب کچھ کرو تو ان بچے کو کہا تمہارے معمول کیا ہے کہا کہ جو ہے ہم ہمیشہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں یہ بچے نے کہا ہمارے یا تو ہم نہیں تو ہم یہ اور نائف والے ہیں تو اس طریقے پھر پتہ چلا کہ اسحال اور ڈائریا جو ہے ان بچوں میں بہت زیادہ ہوتے نسبتاً بہ نسبت مسلمان کے اس وجہ سے ہمارے علماء نے لکھا ہے ہر سنت پر جو ہم عمل کریں صرف یہ نہیں کہ اخروی ثواب ملے گا دنیاوی فائدہ بھی اس میں تو دیکھو بچے کا حالت یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی تربیت کی بیٹا بیٹی کہ کھانے سے پہلے جو ہے ہاتھ دھونا ہے کھانے کے بعد حضرت اکراش کی روایت ہے ترمیری شریف میں یا اکراش کو آدمی جو ہے جلدی ہو تو حضور مکمل نہ کرے تو کم از کم ہاتھ تو دھوئے اور جو ہے یا بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس وقت بھی جو ہے یہ معاملہ ہے تو اسلام میں ایک ایسی نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہم کو کہ اس میں ظاہری باطنی کامیابی ہمارے لیے اور انسان کا امتیاز جو ہے وہ ضرور سامنے آ جاتے ہیں یہ غیر مسلمان جب ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم وضو کرتے ہیں تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں آپ نے کیوں یہ کیا تو میں ہمیشہ ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ پانی کے یہ تین صفات ہے اور پھر ہم یہ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں کے خیال ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہم ہمارے اکابر اکثر جو ہے جب درس دیتے تھے جو بھی تو یہی چاہتے تھے کہ وضو کی حالت میں ہوں تو اللہ تعالی ہمارے اور پھر آخری میں ایک اور حدیث میں ذکر کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مام ان مسلم یا توجہ تو الحضو کہ کوئی مسلمان نہیں اور جو ہے وہ وضو اس طریقے سے کرے وہ سن حضو بہترین وضو کرے پھر اس کے بعد سما یس رقطین اور پھر دو رکعت نماز ادا کرے فیوق بلو بچ ہی وقل بھی الہما اپنی نماز دو رکعت اس طریقے سے پڑھے کہ خوشو اور خدو کے ساتھ دل بھی اس میں ہو زبان بھی اس میں ہو سب کچھ پوری جسم متوجہ ہو اللہ وجبت لہ الجنہ تو اس کے لیے جنت وہ مستحق ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے کتنی فضیلتیں سیدہ بلا رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ معراج کے موقع پر مصطفیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پھر وہاں پر سیدہ بلال کے قدم مبارک اے بلال آپ کون سے عمل کرتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ جب بھی میں نہ وضو کر جب بھی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو پھر میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد جو ہے میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تو دیکھیے کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس معزن کو وزیر مالیات کو یہاں تک کہ معراج کی حالت میں بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ نے ان کا ذکر فرمایا اسی طریقے سے مسواک علامہ ابن حمام جو ہے حنفی کے بہت مشہور محقق ہیں اس میں فرمایا کہ دونوں سنتیں لولا نہ شکا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 grants us an abundance of good and remove worry, concern and difficulties from our lives inshaAllah Ta'ala and by this we refer to a very select group of individuals those great personalities, females whom Allah Ta'ala had chosen as life partners for Rasulullah Sallallahu in this world and for eternity in the hereafter, known as Azwaj Mutahharat, the pure wives of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, also known as Ummahatul Mu'mineen, the mothers of the believers. The wives of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam have been given this title in no lesser words than the kalam of Allah Ta'ala Himself, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Where Allah Ta'ala says, Rasulullah, Nabi sallallahu alayhi wasallam is closer to and enjoys more rights over the believers than they have even over their own selves. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم And that the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam are the mothers of the believers, mothers of this ummah. In many regards they are mothers. Most pertinently, as a mother, it was not permissible for any of them to have married on after Rasulullah sallallahu alayhi wasallam had departed from this world. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا That do not cause any kind of harm to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and amongst those is not to marry the wives of Nabi sallallahu alayhi wa after Nabi sallallahu alayhi wa has departed from this world. We find in, in, in certain aspects, for example hijab etc. This does not apply, they would generally practice, they would practice the normal injunctions of hijab in as far as seclusion or interaction is concerned with any strange person and the virtues have been enumerated in the other verses recited and this suffices if we merely say that their virtue sufficient for it is that Allah has chosen them to be the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah's most beloved the loftiest in the entire creation of Allah ta'ala and this is sufficient we can merely stop at that point and, and, and end it here that is sufficient to have been in marriage to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala had selected the companions, every sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala looked into the hearts of creation and found Anbiya alayhi salatu wasalam's hearts to be the purest and the cleanest. And Allah Ta'ala chose them as his Anbiya alayhi salam. Thereafter, Allah Ta'ala's gaze in creation found that those who have the purest hearts were then chosen as the Sahaba radiallahu anhu majma'een and amongst them Allah Ta'ala had chosen some to be the very close companions and helpers of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, some to be the wives of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, some to be the in-laws of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And every marriage of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as we learn in one narration, that every marriage of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam had happened with the direct wahi and revelation and the command of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So they were chosen as the wives of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam by Allah Subhanahu Wa Ta'ala Himself in His decree for all times the virtues also that Allah Ta'ala says that Allah Ta'ala had reserved those who are absolutely pure in nature for those who are pure. So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the purest of human beings, Allah Ta'ala had chosen as his spouses for life in this world and in the hereafter, those who are the most pure, the most chaste of mind, of heart, in every action. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has greatly emphasized to hold steadfastly on to few things after Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam departs from this world, the Kitabullah, the Quran Kareem, and the Hadith goes on to say, Wa Ahlu Bayti, as well as my family members, those of the members of my household. are very, very important that we understand an important point in light of the fact that the enemies of Sahaba radiallahu anhu majma'in make a concerted effort, make a concerted effort to make some of the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam a target of the criticism, specifically Hadr Sayyidah Aisha radiallahu anha, Hazrat Sayyidah Hafsa radiallahu anha, for obvious reasons, the daughters of Sayyidina Abu Bakr and Umar radiallahu anhuma respectively, and a concerted effort is made by them to prove on baseless reasons that the Ahlul Bayt referred to in the hadith pertains only to Hadrat Sayyidah Fatima radiallahu anha, Hazrat Ali radiallahu anha and their offspring and make a concerted effort to exclude the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa whereas the verse that speaks and attests to Allah Ta'ala cleansing them in the fullest manner إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ on if one looks at these verses, the circumstances around the revelation, where when the futuhat had opened up, when many, many victories had come to Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahaba radiallahu anhu, Khaybar, etc., and there was an abundance of, of, of, of, of spoils of war that had come into the hands of the Muslimin, then generally there was a raising of the standard of life amongst the general fraternity. And in light of this, the Azwaj Mutahharat made a normal, a formal request that anybody would in that situation to be given a little more than they were being given. And we know what great difficulty, what sacrifices they had gone through. The Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala says that sometimes two, three moons would pass by in other words, two, three months wherein we did not have to light the fire in the home of Rasulullah for cooking purposes. Why? There was no food to be found to be cooked. Our survival was on water and dates. It happens, a visitor comes and Rasulullah sends a message to every one of the Azwaj Mutahharat that who can give some food to entertain my guest. The response from every one of them was that we have absolutely nothing in our possession with which to entertain the guest. Rasulullah after this request had been made, became perturbed that living in the household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even this inkling of a of an inclination towards some matter of dunya, and we know this was natural, a formal request that was natural. Allah Taala revealed the verse wherein Rasulullah was said, was told that give give them the choice, that they have this choice that if they wish and desire for the adornments of this world, then by all means express it and they would be separated and they would be given this dunya as Allah Ta'ala wills and wishes. But if they wish Allah and Rasulullah sallallahu wa dar al-akhirah and the life of the hereafter, then they should make that clear and accept that life for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam first called her the Sayyidah Aisha radhiyallahu anha and said that Allah has revealed these verses wherein I have been asked to give you this choice and think about what I'm saying very carefully. If you need to then consult with your parents that you have one of these two choices. Which one would you choose? The Sayyidah Aisha radiallahu says that regarding you, Rasulullah sallallahu there is no need for me to do any consultation with my parents. Emphatically, I choose Allah and His Rasul sallallahu and the life of the hereafter. That for me is better than anything of this world. And every one of the wives of Rasulullah sallallahu had given exactly the same response as that the Sayyidah Aisha radiallahu On account of these choices, Allah Ta'ala lords His praises upon them the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya Nisa an-Nabi, lastunna ka ahadim min an-nisa'in ittaqaytun, that all the wives of Nabi sallallahu alayhi wa sallam no women can equate to you if you continuously adopt taqwa and piety, and going on to mention, nu'tiha ajraha مَرَّتَيْن, will grant you a double reward over others, ajran عظيما you have been promised a massive reward by Allah subhanahu wa ta'ala yuridu يريد liyuthiba ليذهب عنكم الرجس أهل bayt Allah Ta'ala wishes to purify you from every kind of spiritual ill, or the family members of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And it goes on and on. One matter that the Shia would abuse and something we may come across is an incident wherein Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put under a cloth Hazrat Sayyidah Fatima, Hazrat Ali radiallahu anhuma, Hazrat Hassan Hussein radiallahu anhuma. And Nabi sallallahu alayhi wasallam says that these are my family members, Hawla Ahli Bayti. The Shia would concoct this and say that this pertains, it means that they are the only Ahlul Bayt Whereas any simple reading of these verses, even the most basic understanding of Arabic will tell you that the entire prelude to this verse, the only people who are being spoken about are the wives of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and they are implied firsthand in this ayah and therefore the need for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to include those who were not previously included. As Sayyidah Fatima, Sayyid Ali radiallahu anhuma, Hassan Hussein radiallahu anhuma were included later on by means of that incident but foremost in, included in this verse are the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and if we look into their lives, we will find outstanding, outstanding attributes and qualities. As Muftis have used a beautiful uh, summarizing of, uh, in, in, certain Arabic words that, that in, incorporates the names of all the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha akun, azza jismun, saha, sad would mean uh, Hazrat Safiya radiallahu ta'ala anha, the alif thereafter, Hazrat Umm Salama radiallahu anha, ha denoting Hazrat Hafsa radiallahu anha, in akhun a حضرت أم سلمة رضي الله عنها خاء حضرت خديجة رضي الله تعالى عنها عين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها زا which has a tashdeed two Zainabs two of the wives of Rasulullah صلى الله عليه وسلم حضرت Zainab bint Khuzaimah رضي الله تعالى عن, عنها who passed away in the lifetime of Rasulullah صلى الله عليه وسلم at the very young age of 30 was renowned for exerting herself in, in worship and was given the title Ummul Masakin who had gone to great length in feeding the destitute and the poor The other is Hazrat Zainab bint Jahash radiallahu ta'ala anha. Sahahun Azza Jismun, Jim denoting Hazrat Juwairiya radiallahu ta'ala anha. Seen Hazrat Sauda radiallahu ta'ala anha. And Mim Hazrat Maymuna bintul harith radiallahu ta'ala anha. And every one of them, we can literally speak days and days just on the lives of one of them. Just a very brief insight into some of the outstanding attributes that they had possessed. Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha, the first wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, has supported the Messenger of Allah from the very outset. And in later years Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would praise her, would remember her favors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam's lofty character, not forgetting the favors that had been conferred even after she had passed on. Therefore Nabi sallallahu alayhi wa sallam on occasion when receiving some gift or some meat for example, would cut it into pieces and send it off to the close associates of Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha in remembrance of her favors. On one occasion, say that Aisha radiallahu anha, as naturally a wife who say, that Khadija radiallahu anha has passed on, why is it that the, that, that lady, you still make mention of her on occasion after occasion, Allah has given you wives in place of her. Nabi sallallahu alayhi says that she was such and such and would enumerate her outstanding qualities. She, she believed in me when all others had disbelieved in me. She supported me when others had forsaken my help. She spent on me from her wealth selflessly when nobody else wanted to spend upon me. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would elaborate her qualities extensively. On occasion, Hazrat Jibreel Alayhi is with Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and makes mention that very soon your wife Hazrat Khadija radiallahu anha will come upon you. Convey to her the message that Allah sends His salams to her. That Allah sends His salams to Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. What greater can a person ask for than that? Thereafter we find Hazrat Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha one of the foremost narrators of hadith. She is within the galaxy of those who are known as al-mukthirin, who have narrated an abundant amount of hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She comes within the first four of the greatest amount of narrators of hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahaba radiallahu majma'in attest and say that whenever after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam we found a difficulty in any matter regarding deen, we would find a conclusive answer in one of the Hadith narrated by the Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha one of those who had followed the test and says that I had seen Hazrat Aisha radiallahu anha obviously observing the injunctions of hijab etc teaching the masail teaching the masail of, of mirath and faraid to the senior most sahaba radiallahu anhu majma'in people like Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anha and narrators of hadith from Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha sufficient for her is that when the false accusations had been leveled against her chastity then let alone a baby speaking from the cradle as had happened previously with Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, Hazrat Yusuf alayhi salatu wasalam, greater than that, that Allah personally intervened, revealed verses of the Quran, Quran Kareem, exonerating her and speaking in the highest terms of her chastity of mind, chastity of heart, Allah Ta'ala attesting and what greater is that. And then that Rasulullah sallallahu alayhi wa departs from this world, the last thing to touch the Mubarak saliva of Rasulullah sallallahu the saliva of Sayyidah Aisha radiallahu anha when she softens the miswak for Rasulullah sallallahu to use and that Nabi sallallahu departs from this world while lying in her lap Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala anha Nabi sallallahu alayhi wa was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to maintain her within his nikah for indeed she is one sawama qawama she fasts excessively she stands up in ibadah excessively and Allah has decreed that she is your wife from amongst your wives in Jannah what a great what a great accolade this is. That Sauda radiallahu ta'ala anha, selfless sacrifice. In the end days of Rasulullah sallallahu alayhi wa great wisdom and what selflessness from her side. When she sees that Nabi sallallahu alayhi wa is most comfortable in those difficult times in the home of Sayyidah Aisha radiallahu anha, she gives up her day, the day that Nabi sallallahu alayhi wa is supposed to come to her, she gives it over to Hazrat Aisha radiallahu anha that on that day instead of by me, spend it with Hazrat Aisha radiallahu anha. Now this is great selflessness and sacrifice from her side. We find similarly Hazrat Zainab bint Jahash radiallahu anha, the cousin of Rasulullah sallallahu the daughter of Nabi sallallahu maternal aunt. Amongst her outstanding qualities is excessive sadaqah, excessive charity. An amazing, amazing point about her is that she used to, in the home, do some kind of hard work and sell off those, the, the tanning of leather, etc. And all of that money would be spent. One outstanding quality in all the Azwaj Mutahharat was that they were extremely generous, spending huge 70,000, sometimes 180,000 dirhams being spent in the path of Allah in one day. So she would do this difficult chore and sell it off and, and give all of that as sadaqah. Amazing point about the Zainab radiallahu anha is that in her last days, she went to the extent of preparing her own kafan. And she knew and she said that it is probable that after I pass on, Amir al-Mu'minin Hazrat Umar radiallahu an probably might send a kafan for me. So use whichever of the one and the other. Give it away in sadaqah and charity. So we find here, the act that she had done in her life extensively, sadaqah, that even after she passes on, that kafan that she had prepared with her own hands is given away, given away in sadaqah. As you live, so shall you die. At the Safiya radiallahu ta'ala anha, who was of Jewish origins, and at times when things were said about her origins, Nabi sallallahu alayhi wa would personally come to her defense on many occasions that she is one who has sincerely believed in Allah subhanahu wa ta'ala. We find similarly in the, in the other wives, Hazrat Umm Salama radiallahu ta'ala anha, great wisdom that on the occasion of Hudaybiyah when the Sahaba radiallahu anhu majmain found it difficult that we had come here and we are not going in for Umrah and could not get themselves to get out of Ihram and that Umm Salama radiallahu anha advised Nabi sallallahu alayhi wa that practically demonstrate to your Sahaba, shave your head and slaughter your animal and practically they will then follow suit and, and exactly as her so did it turn out we find that Juwayriya radiallahu ta'ala anha, renowned for exercising excessive ibadah. And she, through her barakah, the ummah learns great words, words of praises. One occasion Rasulullah sallallahu alaihi wasallam came home in the early part of the morning after Fajr Salah, found her sitting, engaging in ibadah, in dhikr of Allah ta'ala. When Nabi sallallahu alaihi wasallam came back at midday, she was still seated in the same place, engaged in the dhikr of Allah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam then taught her and said that in all the time that you engage in, in the dhikr, I have I recited some words, which if you recite morning, evening, some narrations say thrice, then it is better than all the time that you have spent in dhikr. And this is subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. And similarly we find in every one of the azwaj mutahharat, Prophet Maymuna radiallahu anha, the maternal auntie of Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma, whose sister was Lubaba ibn al-Harith, Maymuna bint al-Harith radiallahu anhuma. Amazing that she had married Rasulullah in the place called Sarif. And it is exactly there she had passed away and where she is buried on account of Abdullah bin Abbas spending time in her home. He has conveyed to the ummah many of the sunan of Rasulullah from within the household. At that time it is in that ibadah and that, that, that khidmah that in the home of his aunt that he had rendered to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keeping the water of wudu and the miswak ready at the time of tahajjud, received the great dua of Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid deen wa allimhu ta'wil. Oh Allah, give him deep understanding in deen and teach him the interpretation, the tafsir of the Quran Kareem, and therefore he is one of the foremost commentators of the Quran Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to have genuine azmat and veneration and dignity and esteem in our hearts for every one of our respected mothers, Ummahatul Mu'mineen. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, protect the Ummah from any statement impeding on the dignity of any of the wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala through His infinite grace and mercy, through the barakah and blessings, raise us with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ساتھ رہنے کی برکت سے پاک فرمایا جن کو تہارت ظاہری اور اندر اور باطن کی تہارت نصیب ہوئی دین کی خدمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گویا کہ نو مدارس نو ازواج متحرات نو مدارس چلانے والی تھی ان کا بیان فرمایا یہ یقینی بات ہے کہ اسلام کا تعلق ایمان کا تعلق تہارت کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ ہے اعمال آدمی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں اور تہارت آدمی کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تہارت اور پاکیزگی کا بھی کی بھی نگرانی فرماتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اعمال کی بھی نگرانی فرماتے تھے تہارت کی نگرانی پاکیزگی کی نگرانی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کی جلدی جلدی وضو کیا جس وضو میں یہ امکان رہا اور یہ خیال آیا کہ بعد میں ایڑیوں کو نہیں دھویا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للعقاب من النار ایڑیاں اگر سوکھی رہ جائیں تو یہ جہنم اور نار کا سبب ہے اس لیے وضو کے اعضا کو وضو کے اندر جو ہاتھ پاؤں دھوئے جاتے ہیں ان کا اچھی طرح خیال رکھو اور اچھی طرح دھو لو جیسے نماز کی نگرانی فرماتے تھے کہ ایک صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی اس طرح کی جو قوما اور جلسہ ہے قوما رکو اور سجدے کے درمیان جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان اس کو اچھی طرح نہیں کیا اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں بیٹھنا چاہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار میں کھڑا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے تو اور اچھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ایک مرتبہ دو مرتبہ تیسری مرتبہ فرمایا صحابی نے کہ حضرت آپ مجھے سکھا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا سجدہ یوں کرو اور کو اس طرح کرو قوما جلسہ یہ سب بتایا اس سے معلوم ہوا کہ علماء کرام کو اساتذہ کو اور مشائق کو قوم کی نگرانی کرنی چاہیے اور نگرانی کے بعد پھر آرام آرام سے اور نرمی سے ان کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کر لو اس طرح مت کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا بعد والے حضرات کا بھی یہ طریقہ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہتے ہیں کہ محمود غزنوی جو ایک کامیاب بادشاہ تھے ایک کامیاب حکمران تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی فتح کی خوشخبری نسائی کی حدیث میں فرمائی ہے سب سے پہلے ہندوستان کے بعد علاقوں کے فاتح وہ تھے محمود غز نبی غزنی کا رہنے والے تھے اس کا باپ سبکتگین تھا سبکتگین غلام تھا غزنی کے بادشاہ کا غلام تھا افغانستان میں غزنی کا بادشاہ غزنی میں ہوتا تھا سب اکتگین ایک مرتبہ شکار کی لے گیا تھا اور شکار میں ایک ہرن کو پکڑ لیا اپنے ساتھ ہرن کو لے کر آ رہا تھا پیچھے پیچھے دیکھا کہ اس کا بچہ رہ گیا اور بچہ اس کی طرف اور وہ بچے کی طرف دیکھ رہی ہے سبکتگین کو اس پر رحم آیا کہ بچے کو ماں سے الگ کر دیا اس نے چھوڑ دیا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیارت ہوئی اور فرمایا تم نے میری مخلوق پر رحم کیا بچہ کیا کرتا اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو غزنی کی اور افغانستان کی بادشاہ ہی دیں گے آپ بادشاہ بنیں گے وہ حیران غلام بادشاہ بنے گا کیسے بنے گا کچھ مدت کے بعد غزنی بادشاہ جب بیمار ہوا اس نے وسیعت کی کہ میری جگہ سبکتگین بادشاہ رہے کیونکہ اس میں صلاحیت پہلے زمانے میں لوگ صلاحیت کو دیکھتے تھے اس کو نہیں دیکھتے تھے میرا بیٹا ہے میرا پوتا ہے میرا نواسا ہے صلاحیت کو دیکھتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کو اس لیے اپنے بعد ولی عہد اور نائب حکمران بنایا تھا کہ اس میں اس نے صلاحیت ہی دیکھی وہ جہاد میں شرکت کرتے تھے جہاد کے کمانڈر ہوتے تھے اور قسطنطنیا کا جہاد جو استنبول ہے اس کے قریب جو فوج پہنچ گئی تھی لشکر پہنچ گیا تھا استنبول کو اس وقت فتح تو نہیں کیا تھا لیکن بالکل دیوار تک پہنچے تھے تو اس کے کمانڈر اور فوج کے سربراہ یزید ابن معاویہ تھے اور اس فوج میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ سب حضرات اس میں موجود تھے تو اس کی صلاحیت کی وجہ سے اس کو بنایا تھا صلاحیت والے تو اور بھی تھے لیکن شام کے لوگ اور شام کے اطراف کے لوگ کسی اور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ اس کو ولی عہد بنایا اور صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا تھا اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اتفاق کیا تھا اس لیے کہ شیعہ اور سنی کی کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ مجھے اجازت دیں یعنی مقابل کی فوج کے سربراہ سے کہا آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں جاؤں اور اپنے چچزاد بھائی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھوں اور بے اور تبری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت حسین نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں یہ غلط ہے راوی کہتا ہے میں ان کے ساتھ موجود تھا انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ روایت بالکل ضعیف اور اضعف ہے بیکار ہے اس کے مقابلے میں میں ان کے پاس جاؤں گا میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں یہ صحیح روایت ہے تو حضرت حسین کو ان لوگوں نے شہید کر دیا جو مسلمانوں کے اتفاق کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ نئی مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور حضرت حسین اور یزید ایک نہ ہو جائے اگر یہ دونوں ایک ہو جائے تو پھر تو مضبوط دیوار ہوگی پھر تو مخالفین اور دشمن سب برباد ہو جائیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی کام ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے گناہ کی وجہ سے نہیں بے گناہی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہی کے نتیجے میں جیل گئے اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید بے کے انکار کی وجہ سے نہیں بیعت کے اقرار کی وجہ سے کہ اب میں وہاں جا رہا ہوں بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سبکتگین بادشاہ بن گئے پھر اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غز نبی جنہوں نے ہندوستان اور یہ راجستھان وغیرہ پر سترہ حملے کیے تھے اس لیے کہ ان کے خلاف سترہ راجا مل گئے تھے اور سترہ راجا نے ان پر حملہ کیا تھا یعنی سبکتگین پر تو پھر اس کے بعد سبکتگین اور اس کا بیٹا محمود انہوں نے سترہ حملے کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل بادشاہی ہوشیاری دی تھی اس محمود غز نبی کے بارے میں مولانا نے ایک واقعہ لکھا نگرانی کے بارے میں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نگرانی فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی نگرانی فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نگرانی فرماتے تھے رات کو کیا کر رہے ہیں دن کو کیا کر رہے ہیں شام کو کیا کر رہے ہیں مال اقوال من مال اقوام بدا لوگوں کو کیا ہوا اس طرح کام کرتے ہیں تو محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اپنے لباس کو تبدیل کیا اس وقت فوٹو کا زمانہ تو نہیں تھا کہ فوٹو آئے اور سب لوگ دیکھ لیں گئے اور تلاش کرتے کرتے جنگل میں چوروں کے ساتھ مل گئے چوروں نے کہا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہنے لگے میں آپ کے ساتھ ہونے کے لیے آیا ہوں آپ کے ساتھ رہوں بہت اچھی بات ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں لیکن جانے سے پہلے ڈاکہ ڈالنے سے پہلے چوری کرنے سے پہلے ہر ایک اپنی اپنی فضیلت بیان کرے کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے اس میں کیا اچھائی ہے ایک نے کہا میرے اندر یہ خوبی ہے جتنی بھی اونچی دیوار ہو میں رسی ڈالتا ہوں اور اس پر چڑھ جاتا ہوں اور دوسری طرف جا کر دروازے کو کھولتا ہوں اور تالے کو توڑتا ہوں بہت اچھی بات ہے دوسرے نے کہا کہ میں جب چکر لگاتا ہوں گھر پر گھر میں محل میں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے چوروں کو پتہ چل جاتا ہے ماہرین کو خزانہ کہاں رکھا ہے سونا چاندی ہیرے کہاں رکھے ہیں وہ ایک نے کہا کہ میں جب کتا بھونکتا ہے کتوں کو چوکی داری کے لیے رکھتے تھے جب کتا بھونکتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بھونکنا خطرناک ہے خطرے یا بغیر خطرے کے ہے جب خطرناک نہ ہو تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اگر خطرہ ہو اس کے ساتھ مالک ہے چوکیدار جاگ رہا ہے پھر آگے نہیں بڑھتے اس کے بھونکنے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی عادت کے مطابق بھونکتا ہے یا ایمرجنسی بھونکتا ہے ایمرجنسی کی بات اور ہوتی ہے ایک نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے میں رات کو کسی کو دیکھتا ہوں چہرے کے دیکھنے کے بغیر اندھیرے میں دن کو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے اس کی شان شوکت سے پتہ چلاتا ہوں محمود غز سے پوچھا بھائی تم چور ہمارے ساتھ ہو گئے تمہارے اندر کیا خوبی ہے اس نے کہا میرے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی خطرے میں قید ہو جائے پکڑا جائے میں ایک اشارہ کرتا ہوں تو سب ختم اشارہ کرتا ہوں سب رہا ہو جاتے سب نے کہا بھائی آپ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہم سب کے پاس جو ہنر ہے جو تجربہ ہے اس کا تعلق ہے پکڑنے سے پہلے اگر ہم پکڑے جائیں ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی ہنر اور تجربہ نہیں ہے کہ آگے ہم کیا کریں گے اب تو ہمارے لیے انتہائی ضروری تھے بہت اچھا ہوا کہ پہنچ گئے وہاں سے یہ چل پڑے مولانا روم کہتے ہیں منصوبہ بنایا کہ ہم بادشاہ کے محل میں چوری کریں گے محل اس زمانے میں جو بادشاہ کا محل ہوتا تھا وہاں خزانے بھی ہوتے تھے وہاں وزیر اور سب چیزیں ہوتی تھیں اب ہر ایک نے اپنا کرتب دکھانا شروع کیا دیوار پر چڑھنا دروازے کو کھولنا کتا بھونکتا تھا تو کہا یہ عادت کے مطابق بھونکتا ہے یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے کہ چوکی دار اس کے ساتھ ہے خزانے کا پتہ بھی چل گیا خزانہ اس زمانے میں سونا چاندی ہیرے کیا کیا اس میں ہوتا تھا وہ لے لیا اور چل پڑی باہر نکلے سب اپنے اپنے گھر گئے محمود غز نبی بھی اپنے گھر آیا اپنے محل میں آیا اور جب یہ جا رہے تھے تو پولیس کو بھیجا ان کے ساتھ کہ تم جا کر کے ان سب کے مکانات پر نشان لگا دو کہ یہ کس نے کس مکان میں گئے نشان لگایا جب یہ پہنچ گئے اپنے اپنے گھر خزانے کو تقسیم کیا اور سب و دوسرے دن فوج کو بھیجا اور سب کو گرفتار کر کے لایا محل میں سب حاضر ہو گئے اب یہ تو معلوم نہیں ہے کہ رات کو ہمارے ساتھ بادشاہ تھا محمود غزن بھی ہمارے ساتھ تھا جب پہنچ گئے بادشاہ نے کہا تم نے چوری کی ہے تمہارے گھر پر نشانات لگائے گئے ہیں اب تمہارے لیے حکم ہے کہ تم کو قتل کیا جائے گا اقرار اقرار کر لیا اتنے میں وہ چور کھڑا ہو گیا جس چور نے کہا تھا میں اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں اس کو پہچان لیتا ہوں اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی جو ہمارے ساتھ رات کو چور تھا وہی بادشاہ ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت رات کو جو معاملہ ہوا تھا اس میں سب نے اپنا اپنا تجربہ اور اپنی مہارت کو ظاہر کیا اب اب آپ کی آپ کی باری ہے آپ اپنے تجربہ اور مہارت کو اور اپنے وعدے کو پورا کریں آپ آپ نے کہا تھا کہ میرے ایک اشارے سے سب قیدی رہا ہو جاتے ہیں اب آپ ہمیں رہا کر لوں تو محمود حسن وی ہن سے وہ اس ایک آدمی کی وجہ سے سب سے وعدہ لے لیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے اور سب کو چھوڑ دیا یہ نگرانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نگرانی فرماتی تھی مولانا روم جو قصے کہانیاں نقل کرتے ہیں ان قصے کہانیوں کا مقصد صرف قصے کہانی نہیں ہوتی اس کے اندر بہت بڑا سبق ہوتا ہے اس لیے حضرت مولانا بن نوری فرماتے تھے اور غالباً شبلی نعمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ مولانا روم نے جو مصنوی لکھی ہے یہ حقیقت میں علم کلام کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے علم کلام اور علم عقائد کے مسائل کو حل کیا ہے جو مسائل لوگ دلائل سے حل نہیں کر سکتے تھے منطق فلسفہ کے دلائل کو کون سمجھتے ہیں خود وہ لوگ نہیں سمجھتے جو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے مثالوں مثالوں سے سمجھایا ہے مولانا روم نے ایک تو یہ بات سمجھائی ہے کہ جو کسی لائن کا امیر بن جائے اس امیر کو چاہیے کہ کرسی کو صرف نہ سنبھالے بلکہ کرسی کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کریں اپنی تنخواہ پر نظر نہ ہو بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کی نگرانی کرے بڑوں کو پڑھاتے ہیں تو بڑوں کی نگرانی کریں اور اپنے گھر میں ہو تو گھر کی نگرانی کرے بادشاہ ہو تو قوم اور رعیت کی نگرانی کرے کل حکم و کل مسکول عن رعیت ہر ایک تم میں سے چرواہی کی طرح ہے اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کیا کیا اور کیا نگرانی کی اور کیا نگرانی نہیں کی نگرانی بہت اہم چیز ہے اس لیے جس مدرسے میں نگرانی ہوتی ہے وہاں تعلیم بھی اچھی ہے طالب علم بھی اچھی پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے جہاں نگرانی نہ ہو وہاں بس اپنا کام کیا اور چلے گئے طالب علم حاضر ہے یا غیر حاضر ہے اس کی بھی فکر نہیں طالب اس زمانے کے طالب علموں کو کی تو نگرانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے زمانے میں مفسرین فرماتے تھے ون نہ غرقت ون ناشتات نشتک سبحا فالسابقات سبقا کس طرح فالسابقات سبقا سبقا فالمدبرات امرا یہ جو آیتیں ہیں بعض علماء فرماتے ہیں اس کا تعلق معلمین سے ہے فرماتے ہیں اس کا تعلق مبلغین کے ساتھ بھی ہے فرماتے ہیں اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ بھی ہے اور کہتے ہیں اس کا تعلق ہواؤں کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق معلمین کے ساتھ ہے من نازعات غرقن وہ معلمین معلمات کی جماعتیں میں نے کہا معلمین کے ساتھ ہے تو کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ معلمات تو نہیں معلمین آپ نے کہے یہاں تو نازعات ہیں میں نے جماعت کے ساتھ لگایا تاکہ آسان ہو جائے وہ معلمین کی جماعتوں جماعتیں نازعات غرقت جو طالب علموں کو کھینچتے ہیں زبردستی جو بچے ہوتے ہیں ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں ان کو کھینچنا پڑتا ہے اگر ان کو کھلا چھوڑ دے تو وہ کہیں گے ہم کھیلیں گے ہم کھائیں گے ہم پیئیں گے ہم سوئیں گے اور پھر سونے کی تو کوئی حد نہیں ہے چھٹی کے دن اگر کوئی سو جائے تو پورا دن سوئے گا رات کو بھی سوئے گا دن کو بھی سوئے گا اس لیے ان کو کھینچنا پڑتا ہے زبردستی لانا پڑتا ہے زبردستی بٹانا پڑتا ہے نہ پڑے تو کھڑا کرنا پڑتا ہے پہلے زمانے میں پٹائی بھی کرتے تھے آج کل تو پٹائی کا زمانہ نہیں ہے اور پٹائی بھی پہلے زمانے میں جو علماء فرماتے ہیں پٹائی تھی کہتے تین مرتبہ پٹائی ہلکی سی پٹائی ہاتھ سے پٹائی زخم نہ کرے زخمی نہ کرے ہاتھ پاؤں کو نہ توڑے لکڑی کو استعمال نہ کرے چہرے کی پر پٹائی نہ کرے چہرے کو مجمع المحاسن کہا گیا ہے تمام خوبصورتیوں کا مرکز ہے اور ون ناشتات نشتن پھر جب طالب علموں کا ذہن بن جائے آج کل تو ذہن نہیں بنتا بہت مشکل سے بنتا ہے پڑھائی کا ذہن بن جائے ذوق شوق پیدا ہو جائے تو پھر وہ ناشتات نشتن نشت پھر یہ جماعتیں نرمی کرتی ہیں نرمی اچھی طرح نرمی نشت گرہ کھولنے کو کہتے ہیں گرہ لگانا مشکل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کھولنا آسان ہے پھر وہ آسانی نرمی کرتے ہیں اس لیے کہ ذہن اور شوق بن گیا اور پھر یہ جو طالب علموں کی جماعتیں ہیں سابحات سبحت پھر وہ علم کے سمندر میں اور علم کے دریا میں اس طرح تیرتے ہیں جیسے تیرنے والا تیراک تیرتا ہو اور جب تیرتے ہیں تو اس کے تیرنے سے چھینٹی نکلتی ہیں یہاں علم و عمل کے دریا میں جب تیرتے ہیں اور علم کو پھیلاتے ہیں تو اس میں سے نور پھیلے گا جیسے وہاں چھینٹی پھیلتی ہیں اور وہ چھینٹی بھی نورانی چھینٹی ہوتے ہیں سورج میں سابقات سبقت پھر جب ان کا ذہن بن جائے بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے یہ محنت اور کوشش کریں گے کہ ہم ساتھیوں سے آگے نکلے ساتھی کہیں گے ہم اس سے آگے نکلے آگے نکلتے نکلتے مراحل کو طے کرتے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے اور فل مدبراد امرا پھر پوری امت کے لیے اس کی کامیابی کے لیے مشورہ کریں گے اچھی طرح کہ کیا کتاب لکھنا چاہیے کیا کتاب پڑھنا چاہیے کس طرح لوگوں کی اور طلبا کی اصلاح کرنی چاہیے ان کے لیے کیا کیا چیزیں مفید ہے فلان مسئلے کا کیا حل ہے لوگ مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں ان مشکلات کا کیا حل ہے پھر اسی اسی میں لگے رہیں گے اور اس کا تعلق مبلغین کے ساتھ بھی ہے النازعات غرقن جو لوگوں کو اپنے گھروں سے کھینچ کھینچ کر لاتے ہیں لوگ نہیں آنا چاہتے یہ کھینچ کر لاتے ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ذرا اب پاکستان کے رہنے والے ہیں کہاں کے لاہور کے رہنے والے ہیں لاہور کی ایک جماعت آئی ہے وہ جماعت آپ کو یاد کر رہی ہے اور آپ ان کو یاد کریں تو چلیے تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے آپ کا اکرام ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نہیں میں تو ڈاکٹر ہوں فلان جگہ مجھے جانا ہے کہتے ٹھیک ہے چلے جائیں گے لیکن مہمان ہے آخر مہمان کا اکرام کرنا چاہیے آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے وہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو کھینچ کر کے لایا وہ نہیں آنا چاہتا تھا تدبیر کر کے کھینچ کر لایا پھر ان کو چائے پلائی ان کی بدن ودن کو دبایا اور کب بس اب نماز کا وقت ہے تھوڑی دیر میں اذان ہو گئی ہے اب نماز اور نماز کے بعد تھوڑی دیر تعلیم میں بٹھاتے ہیں پھر اس کے بعد زیات غرقن کے بعد و ناشتات نشتن ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں کھینچا اور پھر نرمی شروع کی پھر جب ذہن بن گیا تو اس کے بعد صابحات سبحت پھر وہ تبلیغ کے اس طرح تیر جیسے تیرنے والا تیرتا ہے آرام سے تیرنے والا نرمی کے ساتھ تیرتا ہے اسی طرح یہ بھی تبلیغ اور دعوت کے کام میں تیرتا رہتا ہے اس کو تیرنے میں تیرنے والے کو تیرنے میں مزہ آتا ہے اس کو تیرنے میں اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور چینٹی اور نور پھیلتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے آگے بڑھتے ہیں ایک نے کہا میں چلی کے لیے جاتا ہوں دوسرا اٹھتا ہے میں چار مہینے کے لیے فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا اور اور اٹھتا کہتے میں سال کی لے جاؤں گا اور فل مدبرات امرن پھر کہتے آج مشورہ ہے جماعت والوں کا مشورہ ضرب المثل ہے وہ تو لوگ کہتے جب پیشاب کے لیے جاتے تب بھی کہتے ہیں مشورہ کرنا چاہیے مشورہ تو ان کی روح ہے آج کل مشورہ و شورا سے لوگ انکار کرتے ہیں لیکن مشورہ و شورا تو روح ہے اس کام کا معلمین کے ساتھ بھی ہے مبلغین کے ساتھ بھی ہے اور یہ ہواؤں کے ساتھ بھی ہے ورنہ زیادہ غرقن وہ تیز ہوائیں جو چلتی ہیں اور درختوں کو اکھاڑتی ہیں ان کی قسم ورنہ اشتا نشتن ان ہواؤں کی قسم جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں اور ان ہواؤں کی قسم جو آسمان و زمین کے درمیان تیرتی ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھتی ہیں پھل مدبرات امرن پھر یہ ہوائیں انتظام کرتی ہیں بارش کی جس کہ جب پیاری پیاری ہوائیں کچھ پچھلے دنوں آیا تھا کہ ہواوں کا رخ یہ بتلا رہا ہے کہ موزمبیق کے اندر سیلاب موزمبیق کی طرف زیادہ بارشیں ہونے والی ہیں اب ان ہواؤں کا رخ اس طرف ہوا الحمد بہت زیادہ بارش ہو گئی میں تو مولانا برہان صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی تالاب کتنے بھر گئے یہ بتلاتے ہیں مجھے اتنے بھر گئے اور اتنے باقی ہیں اور اب سنا ہے کہ الحمدللہ للہ سو فیصد بھر گئے ہواؤں سے بھی اس کا تعلق ہے فرشتوں سے بھی اس کا تعلق نہ زیات غرق ان فرشتوں کی قسم جو فرشتے خراب لوگوں کی روح کو کھینچتے ہیں زبردستی وہ نہیں چاہتے اور یہ کھینچتے ہیں اور ناشتا نشتن جو اچھے لوگ ہیں ان کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں بہت نرمی سے اوپر سے اگر سختی ہو اندر سے نرمی ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ فرشتے تیرتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان اچھے آدمی کی روح کو لے جاتے ہیں وہ سابقات ف سابقات سبقت ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم جلدی اس روح کو پہنچا دیں عالم اعلیٰ میں تاکہ اس کو آرام مل جائے اور وہ آرام سے رہے اور فل مدبرات امراً یہ فرشتے بھی انتظام کے اوپر مقرر ہے بادل کا انتظام فرشتے خالق نہیں ہیں فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کسی کو بیٹا دے دے کسی کو بیٹی دے دے کسی کو یہ دے دے یہ دے دے یہ ساری اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے یہ حب المعی و اناسا بخشتے ہیں جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں لڑکیوں سے عرب لوگ نفرت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا یہ حب المعی و اناسا اور لڑکیوں کی اکثریت بھی ہے دنیا میں تو میجارٹی کا تو خیال رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میجارٹی کو پہلے رکھا وہ یہ بولے معیشہ ذکور اور جس کو چاہتے ہیں تو لڑکے دیتے ہیں اور یو ہم ذکرانہ و اناسا بعض کو لڑکی بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں وہ جو معیشہ و حکیمہ اور بعد لوگوں بعد لوگ لا ولد ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے اس تقسیم پر راضی رہنا چاہیے جو اس تقسیم پر راضی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب کام لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب نوازیں گے اور جو اس پر ناراض ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ناراض ہوگا تو اپنا نقصان کرے گا اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مولانا نے بات فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی فرماتے تھے تو حارت کی نگرانی فرماتے تھے اعمال کی نگرانی فرماتے تھے علم کی نگرانی فرماتے تھے اور صحابہ کرام کی نگرانی فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نفس کی نگرانی اور دوسروں کی نگرانی کی توفیق عطا فرما دے وصلى الله على محمد وآله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي على الوهاب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله فصل على نبينا محمد ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمل بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت تعلم علام الغيوب اللهم افتح أخفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديننا حسبي الله لدنيانا اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك متواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا واسلل سقيمة صدورنا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض مغاربها اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أيدهم بتأييدك اللهم احفظهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة الله إن شاء الله next Sunday sometime after Fajr Hazrat program will be taking place here in Lens at the Khanka. So those brothers who wish to attend may attend at the program inshallah at the Khanka after Fajr Salah on Sunday. At the same time there's a program also will be taking place in Azarwal from from Friday inshallah. So those brothers want to attend there may attend there as well.